اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار محترم انصار مہاجرین اور مجلس میں حاضر مسلمانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ جلالہ کا فضل و کرم اور انعام و احسان ہے کہ الحمدللہ آج شعبان کی چھٹی تاریخ چودہ سو اکتیس تجری کا دن ہے اور جمعہ کا مبارک دن ہے اور اس مبارک دن الحمد للہ آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے ظاہر ہے کہ ہم مجاہدین کوئی اس طرح کے نکات بیان کرنے والے خطیب اور مولوی نہیں ہیں کہ آپ کو لمبے لمبے قصے سنائیں یا لمبی لمبی کہانیاں سنائیں نہیں اس کا وقت بھی نہیں ہے اور حالات آپ کے سامنے ہیں پاکستان میں اس وقت جو جہاد جاری ہے اس سلسلے میں چند گزارشات آپ کے سامنے کی جائیں گی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو جہاد اس وقت جاری ہے اس جہاد کو آج ساتواں سال ہے آپ حضرات نے جو قربانیاں دی ہیں اور مہاجرین اور انصار نے جو قربانیاں دی ہیں مجاہدین نے جو قربانیاں دی ہیں وہ بھی آپ حضرات کو معلوم ہیں اس جہاد کی ابتدا وانا سے ہوئی اور پھر وانا کے لوگوں پر بھی امتحان آئے شمالی اور جنوبی وزیرستان کے لوگوں پر امتحان آئے یہ جہاد پھیلتے پھیلتے پاکستان کے بندوبستی علاقوں کے اتنا قریب پہنچا کہ مجاہدین سے صرف بیس کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جہاد آج ہو رہا ہے آپ خیز سے لے لے کر اس جہاد کو پاکستان کے اور میرانچا کے علاقے سے ایک بہت بڑے نقشے پر دیکھ سکتے ہیں اور جو ہر روز پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر بندوبستی علاقوں میں جو کام ہو رہے ہیں جو کاروائیاں ہو رہی ہیں اس کا بھی آپ کو علم ہوگا الحمدللہ ان تمام قربانیوں کا آج نتیجہ یہ ہے کہ کفار پاکستان میں طالبان کے وجود کو ماننے پر مجبور ہیں پاکستان میں طالبان کی قوت کو ماننے پر منافق بھی مجبور ہے مرتد بھی مجبور ہے اور ہر وہ شخص جس کا دل طالبان کے ساتھ نہیں لگتا وہ اس کو ماننے کو مجبور ہے اور جن کا دل طالبان کے ساتھ لگتا ہے وہ اس کو دیکھ کر خوش ہیں مشہور ہیں کہ الحمدللہ جس طرح افغانستان میں اسلامی عمارت قائم ہوئی جس طرح افغانستان میں اللہ کا قانون بلند ہوا جس طرح افغانستان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت زندہ ہوئی جس طرح افغانستان میں اللہ کا اللہ کا کتاب صرف پڑھا نہیں جاتا تھا بلکہ اس پر عمل بھی کیا جاتا تھا آج الحمدللہ پاکستان میں بھی اسی نظام کے لیے پیش قدمی ہو رہی ہے پاکستان میں بھی اسی نظام کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں پاکستان میں بھی اسی نظام کے لیے آپ کے گھروں پر بمباری ہو رہی ہے آپ کو گھروں سے درپدے کیا جا رہا کے سروں پر پاکستان کے جیٹ منڈلا رہے ہیں آپ کے سروں پر وہ بمباری کرتے ہیں آپ کے بھائی شہید ہو رہے ہیں آپ کے بچے شہید ہو رہے ہیں اور ڈرون حملوں میں مہاجرین اور انصار شہید ہو رہے ہیں ان قربانیوں کا مقصد پاکستان میں اس جمہوری نظام کو تبدیل کر کے اسلامی نظام قائم کرنا ہے پاکستان میں شہری نظام کو قائم کرنا ہے پاکستان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو قائم کرنا ہے جو نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قائم کیا مکے میں قائم کیا کیا اور خلافت میں نے قائم اور کیامارت اسلامی افغانستان میں امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد حفیظ اللہ نے قائم کیا آج ہم بھی پاکستان میں اسی نظام کو قائم کرنے کے لیے اسی شریعت کو قائم کرنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں اور اپنی جانوں کے اوپر بارود باندھ کر اپنے آپ کو اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں ہمارے نوجوان سچائی اپنے آپ کو واسکٹ پہن کر اور گاڑیوں میں بیٹھ کر قربان کر رہے ہیں اس جہاز کے ایک عظیم مقصد ہے وہ عظیم مقصد شریعت یا شہادت ہے میرے محترم ساتھیوں نوجوانوں اور سفید ریش بزرگوں بہت مدتوں کے بعد پاکستان میں جہاد کی آواز بلند ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان سے مجاہدین اور نوجوان جا جا کر قبائل سے مجاہدین اور نوجوان جا جا کر افغانستان میں قربان ہوتے رہے افغانستان میں وہ شہید ہوتے رہے افغانستان میں اپنا خون بہاتے رہے اور انہوں نے افغانستان میں شرعی نظام قائم کیا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہم یہ کام نہیں کر سکے پاکستان میں ہم شرعی نظام قائم نہیں کر سکے لیکن آج الحمدللہ آج الحمدللہ پاکستان میں مجاہدین کی قربانیوں سے انصار کی قربانیوں سے مہاجرین کی قربانیوں سے آپ حضرات کی قربانیوں سے پاکستان میں بھی یہ اتحاد شروع ہے اور یہ جہاد الحمدللہ کافروں کے منافقین اور مرتدین کی حلق تک جا پہنچا ہے آپ کے اوپر جو ان کے تیارے منڈلا رہے ہیں ان کے ہیلی کاپٹر جو آپ کے اوپر شیئرنگ کر رہے ہیں ان کے تو جو آپ کی نیند کو خراب کرتے ہیں ان کے مارٹر جن سے ہمارے بھائی شہید ہو رہے ہیں یہ اسلحہ ہمارا ہے یہ اسلحہ ہمارا ہے یہ اسلحہ مجاہدین کا ہے یہ اسلحہ اللہ نے ہمیں کشمیر آزاد کرنے کے لیے دیا تھا یہ اسلحہ اللہ نے ہمیں ہندوستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے دیا تھا لیکن ان حکمرانوں نے پاکستان کی ناپاک اور قبی فوج نے یہ اسلحہ مسلمانوں کے اوپر خالی کرنا شروع کیا ہے اس اسلحے سے انہوں نے میری بہنوں کو قتل کیا میرے بیٹیوں کو قتل کیا میرے بیٹوں کو قتل کیا میرے بھائیوں کو قتل کیا میرے علماء کو قتل کیا ہمارے طلباء کو قتل کیا لال مسجد میں انہوں نے ہماری بہنوں کو قتل کیا انہوں نے ہماری بہنوں کو اور بیٹیوں کو قتل کیا کوئی شخص یہ تصور نہ کرے کہ پاکستان فوج کو امریکہ کے جانے کے بعد ہم معاف کر دیں گے انشاءاللہ پاکستانی حکمرانوں اور پاکستانی ناپاک فوج اور ستیس حکمرانوں کے خلاف ہمارا جہاد جاری رہے گا انشاءاللہ شاء آپ اس جہاد کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں زور سے بولے ہاں۔ کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں ہم پاکستانی ہیں ہیں آپ آپ پاکستانی کو غیر ملکی نہیں ہیں آپ نے چند لوگوں کو چند مہاجرین کو پناہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایٹم بم جو کہ پاکستان پاکستان میں ہم نے اپنے خون کی قربانی سے اور اپنے مال کی قربانی سے جو ایٹم بم ہم نے بنوایا تھا ایٹم بم کی ایٹم بم کی حفاظت کے لیے ہمیں قربان کیا جا رہا ہے جو اسلحہ ہم نے اپنے مال سے خریدا تھا اسی اسلحے کو ہم پر استعمال کیا جا رہا ہے جو سیارے ہم نے اپنے مال سے خریدے تھے انہی سیاروں کے ذریعے ہم پر بم برسائے جا رہے ہیں جو ٹرین ہم نے اپنی دولت سے خریدے تھے ان ٹینک کو کرو آج تمہاری طرف ہے میری طرف ہے آخر کیوں اس لیے کہ ہم نے جہاز کو چھوڑا ہوا ہے اگر ہم بھی اگر ہم بھی کو مستحکم پکڑ لیں اگر ہم بھی جہاد کی طرف نکلیں جہاد کے میدان میں نکلیں تو انشاءاللہ ان ٹینکوں پر یہ بدبخت فوجی نہیں بیٹھے ہوں گے ان ٹینکوں کے اندر تم بیٹھے ہوں گے اور ان تیاروں کے اوپر یہ دلدیز کے بچے نہیں بیٹھے ہوں گے جو کہ ہمارے اوپر بمباری کرتے ہیں بلکہ میرے یہ نوجوان بیٹھے ہوں گے جو ہندوستان کے اوپر بمباری کریں گے اور پاکستان میں موجود قدیم لوگوں کو قتل کریں گے ہم نے یہ اسلحہ اپنے پیسے سے خریدا ہے ہم نے یہ اسلحہ اپنے مال سے خریدا ہے ہم نے یہ اسلحہ اپنے سردیوں کی قربانیوں سے خریدا ہے ہم پاکستان میں باہر سے نہیں آئے ہیں ہم پاکستان میں باہر سے آ کر فساد نہیں پھیلا رہے ہیں یہ ہمارا اپنا ملک ہے یہ آپ کا ملک ہے یہ آپ کا ملک ہے آپ کا وطن ہے آپ مسلمان ہے اور اسلامی نظام آپ کا حق ہے میرا حق ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام میرے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون میرے میرے نزدیک پسندیدہ ہے محبوب ہے انگریز کا قانون میرے لیے ناقابل برداشت ہے انگریز کا قانون میرے لیے ناقابل برداشت ہے آپ کے لیے ناقابل برداشت ہے آپ کس کی امتی ہیں آپ کس کی امتی ہیں زور سے بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں نعوذ باللہ ہم بش کے امتی نہیں ہیں اللہ کے اس پر لانت ہو ہم اوباما کے بندے نہیں ہیں اللہ کے اس پر لانت ہو ہم شیطان ملک کے غلام نہیں ہیں ہم پرویز اور زردالو کے غلام نہیں ہیں اللہ کی ان پر لانتیں ہوں اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ان ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے جنہوں نے میری جنہوں نے میری بیٹیوں کی مستری کی جنہوں نے میری بہنوں کی عزتوں سے کھیلا جنہوں نے میری بہنوں کی اجاڑ دی جنہوں نے میرے جنہوں نے میرے بھائیوں کو یقین کیا جنہوں نے ہمارے ہمارے بزرگوں بزرگوں سے ان کے بچوں کو چھینا اور نوجوان اولاد کو چھینا نوجوان اولاد کو ان سے چھینا ان کو شہید کیا اور ان کا قتل عام کیا ان لوگوں کو ان لوگوں کو ماں معاف کرنے کا تصور ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے یہ صرف باتیں نہیں ہیں انشاءاللہ عمل آپ دیکھ رہے ہیں جنوبی وزیرستان سے لے کر جنوبی وزیرستان سے لے کر درآدم خیل پشاور کے ایک آر علاقوں تک اور پاکستان کے چاروں صوبوں تک الحمدللہ آج تحریک طالبان پاکستان کے پروانے تحریک طالبان پاکستان کے دیوانے بیت اللہ اللہ امیر رحمہ کے دیوانے اور پٹائی گھوم رہے ہیں اپنے ہدف اور ٹارگیٹ کی تلاش میں پھر رہے ہیں اور کسی دشمن کو معاف کرنا اس وقت تک جب تک وہ ہمارے خلاف اسلحہ اٹھائے ہوئے ہو ہماری شریعت میں موجود نہیں ہے دشمن جب ہمارے سامنے تسلیم ہو جائے جس دشمن جب اپنا سر ہمارے سامنے نیچے رکھ دے دشمن جب ہمارے سامنے سرنڈر ہو جائے اسلحہ نیچے رکھ دے تو ہم اس کو معاف کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں لیکن آج ہم ان کو معاف کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتے جو کہ ہمارا سیما بنا رہے ہیں جو کہ ہمیں آگ میں جلا کر کباب بنا رہے ہیں ہمارے بھائیوں کو جیلوں میں ایسا ناقابل بیان ظلم وہ کر رہے ہیں جو میں اس ممبر پر بیٹھ کر آپ کو نہیں بتا سکتا ان کے ان کے ان کے جسموں کو ننگا کیا جاتا ہے ان کے جسموں کو سگریٹ سے داغ کیا جاتا ہے اور ان کے اوپر ظلم و ستم کیے جاتے ہیں وہ ظلم و ستم جو حیوان حیوان پر نہیں کرتے ان کے منہ میں پیشاب کیا جاتا ہے

قرآن پڑھنے والے حفاظ قرآن کے منہ میں پیشاب کیا جاتا ہے قرآن پڑھنے والے علماء کرام کے منہ میں پیشاب کیا جاتا ہے یہ جیل میں پاکستان کے جیل میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تمہارے بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے میری بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے میری بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے لال مسجد میں تو ہماری بہنیں غائب ہو گئی ہماری بیٹیاں غائب ہو گئی اور ان کا جواب قیامت کے دن مجھے بھی دینا ہے تمہیں بھی دینا ہے تم اپنی بیٹی کو بیٹی کی حفاظت کے خاطر بندوق اٹھا لیتے ہو اپنی بہن کی عزت کے خاطر جان قربان کر دیتے ہو لال مسجد میں لاپتہ ہو جانے والی سوات میں گم ہو جانے والی میری بہنیں میری بیٹیاں تمہاری بھی بہنیں ہیں تمہاری بھی بیٹیاں ہیں تمہاری بھی مائیں ہیں وہ مسلمان ہیں انہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانی دی ان کے لیے قربانی دینا ان کے لیے اسلحہ اٹھانا ان کے لیے گولیاں چلانا ان کے خاطر فدائی حملے کرنا اس سے بہترین جہاد دنیا میں اور کوئی نہیں چاہیے اگر پاکستان کے پورے علماء پاکستان کے سب کے سب شیخ القرآن والے حدیث اور پاکستان کے سب شیخ الاسلام تحریک طالبان پاکستان کے مخالف ہو جائے مجاہدین کے مخالف ہو جائے واللہ العظیم خدا کی قسم ان کو ہم قتل کریں گے ان کے خلاف بھی ہم لڑیں گے دائی ہم نے کروائیں گے جو بھی تحریک طالبان پاکستان کے شرعی موقف کی مخالفت کرے گا جو بھی پاکستان تحریک طالبان کے جہاد کو جہاد کے ساتھ کھیلے گا اور ان کے خون کے ساتھ بازی کرے گا اور ان کے خون کے ساتھ بیانت کرے گا ان کے کے خون ساتھ غداری کرے گا اور ان کے خلاف دے گا اور ان کے خلاف بیان بازی کرے گا ان کی ان کی زبانوں کو ہم کھینچ کر رکھیں گے ان کے ہاتھوں کو انشاءاللہ ہم کاٹ کر رکھ دیں گے ان شاء اللہ جو جہاد ہم نے انصار کی قربانیوں سے آپ حضرات کی قربانیوں سے مہاجرین کی قربانیوں سے جن کے ڈرون حملوں میں ٹوٹے ٹوٹے جسموں کی شہادت آپ بھی دیں گے اللہ بھی دے گا قیامت کے دن جب جب ہمارے ان ساتھیوں کے ہمارے ان مہاجرین کے ہمارے ان انصار کے ٹوٹے ہوئے جسم پڑے ہوں گے تو تم بھی اللہ کے سامنے آؤ گے میں بھی اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا اس وقت اللہ کے سامنے میں نے بھی حساب دینا ہے تم نے بھی حساب دینا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بھی ملنا ہے تم نے بھی ملنا ہے اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو اے مسلمانوں اے انصارو اے مہاجرین اے پشتون قوم تم غیرت مند قوم ہو اپنی غیرت کو اسلام کے لیے استعمال کرو اپنی غیرت کو انصار کے لیے استعمال کرو اپنی غیرت کو مہاجر شہیدوں کے انتقام کے لیے استعمال کرو اپنی غیرت کو لال مسجد میں قربان ہونے والوں کے لیے استعمال کرو اپنی غیرت کو بہادری کو اسلحے کو اس اسلحے کو مجاہدین کے حوالے کرو اور مجاہدین کی امداد کرو مجاہدین کی امداد کر کے کے پاکستان میں شرعی نظام لیے تعاون کرو اللہ تعالی ہمیں اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر میں اس آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں ان الدین عام ج فی سبیل اللہ یقینا وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور اپنی مال اور اپنی جان سے انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا والذین آووا اور جنہوں نے ان کو پناہ دی ونصروا اور ان کی امداد کی اور ان کے ساتھ تعاون کیا اولئک بعضهم اولیاء بعض وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست